السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين ولا ولا عاقبة للمتقين عدوان إلا إلا على الظالمين وأشهد وأشهد الله لا لا إله وحده شريك له أن محمدا عبده ورسوله بعد آج کے خطبے کا موضوع تھا سردی کے کچھ احکام سردی آ چکی ہے اور سردی کے تعلق سے شریعت کے اندر بہت ساری رہنمائیاں موجود ہیں اسی کی مناسبت سے شیخ محترم نے آج آپ کے سامنے سردی کے چند احکام و مسائل پر گفتگو فرمائی ہے خطیب محترم نے اللہ رب العامین کے حمد و ثناء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر و السلام کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب لوگوں کو اللہ رب العامین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العامین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ رب العامین کے اطاعت اور اس کی بندگی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچے اللہ رب العامین کے عذاب سے اللہ کے عقاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے فمن تقا و اسلحہ فلاح خوف علیہم ولاحم ہوں حضرون جس نے تقوا اختیار کر لیا اپنی اصلاح کر لی نہ اسے خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے اے مسلمانوں رات اور دن کے آنے جانے میں اور سال کے بدلنے میں مہینوں کے بدلنے میں ہمارے لیے عبرت ہے اللہ رب العامی نے ارشاد فرمایا ان نافی خلق سماوات ولاد ولرق وقت علاف النہار لیات الباب آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ عقل مند جو اللہ رب العامین کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی اور اپنے پہلو کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب العالمین تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا بیکار پیدا نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے عذاب النار لہذا اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اس میں مسلمانوں کے لیے تذکیر اور نصیحت ہے کہ انہوں نے گزرے ہوئے اوقات کو دنوں کو کس طریقے سے گزارا کیا غفلت میں رہے یا ان دنوں کو غنیمت سمجھا اور اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرمبرداری کی اللہ کے بندو ابو حرض اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے سل نے فرمایا کہ اشتقتی نار الربیہ ہا آگ نے رب العالمین سے اپنے رب سے شکایت کی اور یہ کہا کہ یا رب ابی بادہ اے میرے رب میرے بعد حصے نے بعد حصے کو کھا لیا ہے فعدن اللہ بن حسین تو اللہ رب العالمی نے اس کو دو بار سانس لینے کی اجازت دی نفس شتا ایک سانس وہ لیتی ہے سردی میں اور ایک سانس لیتی ہے گرمی میں اور جب وہ سانس لیتی ہے گرمی میں تو اس وقت سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے اور جب وہ سردی میں سانس لیتی ہے تو سب سے زیادہ اس وقت سردی پڑتی ہے یہ مسلم کی روایت ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ سردی کے کچھ احکام ہیں کچھ اس کے آداب اور سنتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ مسلمان مکمل اجر کا مستحق ہو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی افزا کرے کیونکہ اللہ رب العامن دین کو مکمل کر دیا ہے نعمتیں پوری کر دی ہیں اور دین اسلام سے اللہ رب العامن راضی ہو چکا ہے ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر سخت سردی ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان انسان جمع کر سکتا ہے یا اس طریقے سے بارش ہو پتھر گر رہے ہوں اور اس طریقے سے یہ اگر اور زیادہ سخت بارش ہو رہی ہو یا اس طریقے سخت سردی ہو تو ان حالت میں انسان کو اجازت دی گئی ہے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ وہ جمع کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے کیونکہ دین آسان ہے اور اللہ رب العامین نے ہمارے اوپر بہت آسانی فرمائی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے کیا ہے کہ دو نمازوں کے ایک ساتھ آپ نے مدینے کے اندر قیام کی حالت میں نماز پڑھائی ہے ایسے ہی سردی کے اکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ایک بندے مسلم کو چاہیے کہ وہ اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے میں تساہل اور سستی سے کام نہ لے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب سردی آتی ہے تو لوگ موٹے اور گرم کپڑے پہنتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں پانی کو آزائے وضو اور جگہوں جہاں جن جگہوں کو دھلنا انسان کے لیے وضو میں ضروری ہے ان جگہوں تک اپنے پانی کو نہیں پہنچا پاتے ہیں لہذا اس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کو پہنچانا انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کا وضو مکمل ہو اور اگر پانی نہیں پہنچے گا تو انسان کی نماز بھی نہیں ہوگی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر رہے تھے یا وضو کر چکے تھے لیکن ان کی ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچا تھا تو آپ نے کہا ویل العلاقہ من النار ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے جن ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچتا ہے ایسے مسلم وغیرہ کی روایت ہے بوڑھا ضلع عنہ سے کہ اللہ کےسور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف ہوتے ہوئے بھی اچھی طریقے سے اردو کرنا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا اور مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جانا یہ ربات ہے ربات ہے ربات کا مطلب ہوتا ہے مسلم ملکوں کی سرحدوں کی دشمنوں سے غیر مسلموں سے حفاظت کرنا پہرے داری کرنا اس کو ربات کہا جاتا ہے لہذا جب انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس انسان کا وضو مکمل ہوتا ہے اور اس طریقے سے انسان کی نماز بھی جا کر کے اس کی درست ہوتی ہے اگر پانی گرم ہے پانی انسان کے پاس گرم گرم موجود ہے تو اس گرم پانی کو نہ استعمال کرنا یہ دینداری نہیں ہے یہ آسانیوں میں سے کہ انسان گرم پانی کو استعمال کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو تکلیف سے بچا سکے تکلیف اگر انسان کو بغیر اختیار کے آتی ہے تو یہ انسان کو اس کو برداشت کرنا ہے لیکن جان بوجھ کر کے انسان کو تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ شریعت اس بات کے حکم نہیں دیتی ہے شیخ نسمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ریاض الصالحین کی شرح کے اندر کہ انسان اگر اپنے اوپر تکلیف کرتا ہے تکلیف میں ڈالتا ہے اور پانی گرم ہے اس کے باوجود بھی ٹھنڈے پانی شدو کرتا ہے اور ٹھنڈے اور گرم پانی کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کی دینداری نہیں ہے یہ مشروع نہیں ہے کیونکہ اللہ ابراہین کرشاد بذاب تم ان شکر تم امن تم اللہ ابراہن ہمارے لیے آسانی رکھی ہے لہذا اس آسانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی انسان کے لیے ایسا کرنا مندوب ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے اور اپنے آپ کو ضرور میں ڈالے ہاں اگر کوئی تکلیف آتی ہے انسان وضو کرتا ہے تکلیف آتی ہے انسان نیند چھوڑتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ شریعت کے اندر اس کو برداشت کرنا ہے لیکن جان بوجھ کر کے انسان کو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے اس طریقے سے سردی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے حضرت امام حسن وسیع فرماتے تھے کہ مومنوں کے لیے سب سے بہتر دن سردی کا دن ہوتا ہے راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹا ہوتا ہے لہذا راتوں کو انسان کو قیام کرنا چاہیے اور دن چھوٹا ہے دن کے اندر انسان کو روزہ رکھنا چاہیے لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ہم اپنے گھروں کے اندر بھی سنتوں کو زندہ کریں اپنے بچوں کو بتائیں اور سوموار کا دن ہے جمعرات ہے یا اس طریقے سے ایام ایامبید ہیں تیرہ اور چودہ پندرہ جو ہر مہینے کے اندر آتے ہیں ان دنوں کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور راتوں کے اندر انسان کو قیام کرنا چاہیے سردی کے عذاب میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان جس کو اللہ ہر غلامی نے مال سے نوار رکھا ہے وہ مال داری کی بنا پر اپنے گرم کپڑے خریدتا ہے اپنے آپ کو سردی سے بچاتا ہے لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو بھائی غریب ہیں یا ایسے ملکوں کے اندر ہیں کہ وہ باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور ان کے پاس گرم لباس نہیں ہے جس سے اپنی سردی کو اور ٹھنڈک کو وہ بچا سکیں ایسے موقع پر ہمیں چاہیے یا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے جن کے پاس مال ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اور جو کچھ ہو سکے ان کا تعاون کرنا چاہیے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے امن و امان کی جو اللہ ہر براہین کسی کو عطا کرتا ہے اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یہ اس کے لیے بہت کم ہے اللہ کے حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں ہے اور وہ صحت مند ہے اور اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی موجود ہے صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے گویا کہ اس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے مہیا کر دی گئی ہیں امن و امان میں ہے اس کی جان محفوظ ہے اس کی عزت محفوظ ہے گھر محفوظ ہے گھر کے اندر رہتا ہے اور صحت مند ہے ایک دن کی صرف روزی اس کے پاس موجود ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں کے اندر ہیں لہذا یہ جو گرمی کے کپڑے ہمارے پاس ہیں یا گرمی حاصل کرنے کی جو آلات ہیں اور اس طریقے سے اور چیزیں جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں ہمیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی مدد کرنی چاہیے جو بھائی گرمی سردی کے اندر ٹھٹر رہے ہیں اور آس کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان کے پاس گرم کپڑے بھی نہیں ہیں نہ پانی گرم کرنے کے لیے ان کے پاس آلات اور مشینیں موجود ہیں لہذا ہمیں ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ تعبر رحت الفون جو جسے تم پسند کرتے ہو جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب تمہیں نیکی ملے گی اور ایک مومن دینے والا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے ہمارے بھی کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور انہیں کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کون بہتر ہے اور عمل میں کون سا عمل بہتر ہے تو آپ نے کہا کہ لوگوں میں بہتر انسان وہ ہے جو زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے اور اعمال میں وہ اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوشی دیتا ہے اور یا اس کے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے یا اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے یا بھوکھا ہے تو اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے یہ صحیح روایت ہے لہذا اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے میں سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں اور بیچارے اور جو بے آر و مددگار ہیں ہم ان کی مدد کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے اللہ کے سر کی حدیث ہے بلکہ میرے پاس اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی کرنے والا انسان کبھی برباد نہیں ہوتا اللہ برہمین اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ ابراہین پریشانی کی جگہوں سے بھی نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے یہ پہلے خطبے کے اندر انہیں باتیں بیان فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ شتا کے احکام میں سے گرچہ یہ نہیں ہے لیکن چونکہ گرمی سردی میں عام طور پر لوگ موزے پہنتے ہیں لہذا موضوعوں کے تعلق سے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کن موضوع پر مسے کرنا جائز ہے اور کن اور کس مدت تک کر سکتے ہیں اس کے شروع کیا ہیں ان کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اگرچہ موضوعوں پر مسے کرنے کے تعلق سردی سے نہیں ہے جب بھی انسان موزے پہنے گا چاہے وہ کپڑے کے موزے ہوں چاہے وہ چمڑے کے موزے ہوں ہر موزے کے اندر مسے کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے انہوں نے بیان کیا کہ موزوں پر مسے کرنے کی چار شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ موزہ آپ کا پاک ہونا چاہیے اگر موزہ آپ کا گندا ہے ناپاک ہے تو اس پر آپ مسئلہ نہیں کر سکتے جیسے اگر آپ کا کپڑا گندا ہے اس میں آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی ایسے ہی موزے بھی انسان کے پاک ہونے چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ آپ نے پاکی کی حالت میں وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے کو پہنا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ موزے کی مدت ہے اس مدت کے دوران آپ موزے پر مسئلہ کر سکتے ہیں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ موزے پر مسے آپ کے لیے کب جائز ہوگا چھوٹی ناپاکی میں چھوٹی ناپاکی ان ناپاکیوں کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے بڑی ناپاکی وہ جس میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے جیسے انسان بیوی کے پاس چلا گیا یا عورت کو حیض آ گیا نفاس کا خون آتا ہے ولادت کے بعد یا اس طریقے سے انسان کو نائٹ فال ہو گیا اس کے نفس سے پانی نکل آیا منی نکل گئی تو صورت میں انسان کو بڑی ناپاکی ہوتی ہے اس میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے تو چھوٹی ناپاکی جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ نے پیشاب کیا پیخانہ کر لیا ہوا خارج ہو گئی یا اس طریقے سے انسان سو جاتا ہے ان تمام صورتوں میں انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے وضو کرنا پڑتا ہے اور جو مدت ہے شریعت کے اندر وہ مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ہے اگر کوئی مقیم ہے اور سفر پر نکل گیا تو پھر سفر والی مدت اس کو حاصل ہوگی تین دن تین رات مسے کر سکتا یا مسافر تھا آ گیا واپس گھر آ گیا اب اس کو مسافر کی حکم حاصل نہیں ہوگا اب اس کے لیے مقیم کا حکم ہوگا یعنی ایک دن اور ایک رات ہی وہ مسئلہ کر سکتا ہے اس طریقے سے مسئلہ کی شروعات جو ہوتی ہے یہ کب سے شروع ہوگی اس کی مدت پہلی بار مسے کرنے سے پہلی بار اگر آپ نے مسئلہ کیا ہے اس کے بعد سے مدت شروع ہوتی ہے موزہ پہننے سے مدت شروع نہیں ہوتی ہے انہوں نے مثال دیکھ کے نہیں سمجھا لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے فجر میں موزہ پہنا لیکن آپ نے ظہر میں جا کر کے موزے پر مسے کیا تو اب موزہ کی جو مدت شروع ہوگی وہ زہر سے شروع ہوگی فجر سے نہیں شروع ہوگی فجر سے آپ نے پہنا لیکن فجر سے شروع نہیں ہوگی کب سے شروع ہوگی جب آپ پہلی بار موزے پر مسے کریں گے وہاں سے موزے پر مسے کی مدت کی شروعات ہوتی ہے اب وہاں سے لے کر کے اگر آپ مقیم ہیں تو ایک دن ایک رات یعنی اگلے ظہر تک مسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ مسافر تین دن اور تین رات تک آپ اس کے اوپر مسے کر سکتے ہیں ایک مسئلہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے لیکن آپ کا وضو باقی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے زہر میں مسے کیا تھا اب ظہر سے مسے کی مدت شروع ہوگی اب ظہر آتے آتے ظہر کا جب وقت شروع ہوگا تو مدت مسے ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے مدت ختم ہونے سے پہلے مہدے پر مسے کر لیا تو آپ پاک لہذا آپ دوہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا اثر کا وقت ہو گیا اثر کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا آپ کا وضو نہیں ٹوٹا آپ نماز پڑھنا تو اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی تہارت اور آپ کی پاکی باقی ہے لیکن اس پر مسے کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اگر آپ مسا کرنا چاہیں گے تو آپ کو موزہ نکالنا پڑے گا اور موزہ نکالنے کے بعد پھر آپ وضو کریں گے پھر جب آپ موزہ پہنیں گے اور پہلی بار جب مسئلہ کریں گے تب اس کے بعد سے آپ کی مدت کی شروعات ہوگی یہ مسائل انہوں نے دوسرے خطبے کے اندر بیان کیے اور پھر اس طریقے سے یہ بھی بیان کیا کہ اگر انسان نے موزہ ان شرطوں کے ساتھ پہن رکھا ہے یہ بہت پیاری بات ہے اور بہت اہم بات بتائی انہوں نے جس پر ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور وہ بات انہوں نے یہ بتائی کہ اگر انسان نے موزہ پہن رکھا ہے شرطوں کے ساتھ وضو کے بعد پہنا تو یہ دین داری نہیں ہے کہ آپ موزے پر مسے نہ کریں بلکہ ہے موزے پر مسے کریے نبی کی سنت ہے اللہ کے سر سے مغیرہ وضو کر رہے تھے اور جب موزہ یہ پاؤں دھلنے کا وقت آیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جھکے کہ آپ کے موزے کو نکال دیں تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں موزہ مت نکالو میں نے پاکی کی حالت میں موزوں کو پہن رکھا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر مسئلہ کیا لہذا اگر انسان موزا کو نکال دیتا ہے اور کہتا کہ بھائی ہم نکال دیں کیا مسئلہ ہے اور ہم جو ہے سردی ہم کو نہیں لگ رہی ہے تو میرے بھائی یہ دینداری نہیں ہے اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ نے رخصت دی ہے آپ کو اس پر عمل کریں گے اللہ آپ کو اجر دے گا جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو واجب کیا ہے ان پر انسان عمل کرتا ہے تو پسند کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے رخصت دی ہے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے تو اس آسانی کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ایک مسئلہ اور بتا دوں اگرچہ شیخ نہیں بیان کیا ہے میری طرف سے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے دیکھا محسوس کیا دعوی ستر بھی اور مسجدوں کے اندر کی بارش کی وجہ سے اگر دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی لوگ نکل جاتے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے صحیح نہیں ہے یہ جماعت کا امام کا ساتھ دینا چاہیے جماعت کے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے یہ نبی نے رخصت دیا ہے نبی نے عمل کیا باقاعدہ لحاظ اس پر عمل کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہم پڑھ لیں گے اور ہم کیوں پہلے پڑھ لیں بھائی ہمارے نبی نے کیا ہے یہ تقوا نہیں ہے دینداری نہیں ہے اگر دینداری اور تقوا کے خلاف ہوتا تو ہمارے نبی ایسا عمل نہیں کرتے آپ نے باقاعدہ پڑھائی نماز لوگوں کو دوہرا سر ایک ساتھ پڑھایا اور اس ایسا ایک ساتھ لوگوں کو پڑھایا لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اپنی امت کو حرج میں ڈالنے سے بچانے کے لیے کہ امت پر تنگی نہ ہو امت حرج میں نہ پڑ جائے اس لیے آپ نے ایسا کیا نہ بارش تھی نہ خوف تھا اور نہ اس طریقے سے اور نہ آپ سفر میں تھے لیکن آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو حرج اور تنگی سے بچانے کے لیے کیا تو دینداری یہ نہیں ہے کہ موزہ آپ نے پہن رکھا ہے آپ موزہ نکال دیں سو مسئلہ نہیں کریں گے یا اس طریقے سے جمع نمازیں دو اکٹھی کر کے ہم پڑھ رہے ہیں آپ کہیں کہ بھئی ہم نہیں پڑھیں گے ہم اس کے وقت میں پڑھیں گے اگر یہ کبھی کبھار ہوتا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے یہ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کمپنی میں چھٹی ہو جائے تو بہت خوش ہوں گے چلو ہم کو چھٹی ملے گی ڈیوٹی نہیں کرنا پڑے گا انسان نہیں کہتا کہ بھائی میں تو کمپنی جاؤں گا کام کرنے کے لیے اللہ نے اگر رخصت دے دی ہے تو اس کا فائدہ انسان کو اٹھانا چاہیے شریعت نے رخصت دی ہے اس میں انسان کی اجر کی کمی نہیں ہوتی ہمارے نبی نے کیا صحابہ نے کیا تابعین نے کیا سب نے کیا ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے تو ان چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین و صلابینہ محمد والا علیہ و اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ